یہ زندگی ہماری ابدی آنے والی ہے جسے آخرت کہتے ہیں آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے دنیا کی یہ زندگی ہمیں بنے دی ہے اور آخر کی زندگی بننے کے لیے اور آخر کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں اپنا دین دیا ہے جو جتنا دین کو زندگی میں محنت کر کے موت سے پہلے پہلے داخل کرے گا اور زندگی کو دین کے مطابق گزارے گا اس کی آخر کے بدی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب اللہ بنا دے گا اور اللہ اسے خوش ہو کر اپنی جنت میں داخل کر دے گا قیامت میں اپنے بندوں کو جنہوں نے دنیا میں اس بات کی محنت کی کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ جسے دین اسلام کہتے ہیں اس کو زندگی میں داخل کرنے کی محنت کرتا ہوا اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوا اور دنیا کے انسانوں نے اللہ کا بھی ان کی زندگیوں میں زندہ ہو اس کی محنت اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتا ہو چلتے ہوئے کرتا ہوا اس دنیا سے جب جائے گا تو اللہ تعالی نے خوش ہو کر آخرت میں اپنا خطاب فرمائیں گے یا عبادی خوبانے کی مہیاوں میں اولا انتم کا زمین اللہ جی نہ بھی آیا نا وہ کام مشکل او میرے بندو اللہ اپنے کے بندوں کو خطاب کرے او میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ تمہارا تمہارے کوئی غم ہوگا کہ آئی جی اے میرے بندو کیا خوف ہونا نہیں تم بولا انتم کا زمین بندوں کی رکھیں بھائی ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد معاملہ ہے آپ وہاں بات کرتے ہیں دوسروں کے ذہن پہ جو ہوتا ہے عادت ڈالو آدر مسجد میں جانے سے پہلے بند کرنے کی عادت ڈالو قرآن شریف پڑھنے سے پہلے بند کرنے کی عادت ڈالو ذکر میں بیٹھنے سے پہلے اس کو بند کرنے کی عادت ڈالو ایمان کی بات سنتے ہو تعلیم میں بیٹھتے ہو اسے بند کرنے کی عادت ڈالو تو پھر اللہ خوش ہو کر آپ کو اپنا تعلق دیں گے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اس کو کھلا رکھا چون چو ہوا آپ نے اٹھایا قرآن کی تلاوت چھوڑ دی اللہ ناراض ہوگا کیونکہ ایسا بے ادب آدمی ہے میرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا مجھ سے ہم کلام اور ہوں اس سے باتیں ہو رہی تھی اس کی اور مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہے تو میں یہ کہہ رہا کہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت کے دن پکار کے فرمان یا عبادی او میرے بندو کتنے خوش نصیب یہ بندے ہوں گے جنہیں اللہ قیامت میں اپنے بندوں کے نام سے پکڑ یا عبادی او میرے بندو لیکن یعنی انسان دنیا میں یا تو اللہ کا بندہ بن کے جیتا ہے یا اللہ کے غیر کا بندہ بن کر جیتا ہے وہ بندگی کے معنی اللہ کی اطاعت کرنے والا جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور جو جس کی اطاعت اللہ کے دین کے خلاف نبی کے طریقے کے خلاف اس کی مان کر جو زندگی گزارتا ہے وہ اس کا بندہ ہے اللہ کا بندہ نہیں ہاں دنیا میں اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت بندگی کے معنی اطاعت کے ہے ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرنا کرنا اس کے معنی اللہ کی بندگی کرنا ہے اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے جو جس کام میں جس کی مان کر چلتا ہے وہ اس کا بندہ ہے اگر اپنی نفس کی اپنی نفس کی بات کو مان کر چلتا ہے اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف تو وہ میرے دوست اپنے نفس کا غلام ہے اپنے نفس کا بندہ ہے اللہ کے نبی کے دین کے خلاف جو اپنی بیوی کی بات مانتا ہے وہ اپنی بیوی کا غلام ہے ہاں۔ جو جس کی مان کر چل رہا ہے اللہ کے حکم کے خلاف وہ اسی کی اور اس کی اطاعت کر رہا ہے وہ اس کا بندہ ہے اور وہ منت تخذ اللہ ہوا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود اور اپنا الہ اور اپنا متا بنا رکھا ہے اس کی بات مان کے چل رہا ہے ہاں اور جو اپنی جی کی چاہتوں پر نبی کی چاہت کے خلاف چلیں گے یہ اللہ کی نقل ہوں گے اللہ کے نبی کی چاہت وہ جو اللہ کی چاہت ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سناتے سلام رسول اللہ اللہ عبیز کہ ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے ہاں۔ اللہ کی بہن بھی دنیا میں بھیجے گئے اسی لیے اور اللہ ہمارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے اور یہ چاہیے رسول فقط راہ اللہ جس نے اللہ کے رسول سے آسن کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس لیے بھائی میں عزیز ہو یہ دنیا کی جو زندگی ہمارے پاس ہے اور دنیا میں جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے آل اولاد زمینیں دنیا کی میں دوستوں چیزیں یہ سب کی سب چیزیں اور اولاد وغیرہ جو دیا ہے وہ ہماری آخر بنانے کی طرح دیا اللہ نے کہ ان کے ذریعے اپنی آخر بناؤ اولاد کے ذریعے آخر بنانے کی معنی کیا ہے اپنی اولاد کو اللہ کے حکم کے مطابق ان کی پرورش کر کے انہیں اللہ کی اطاعت اور نیکی سکھاؤ اس سے آپ کی آخر بنے گی دکان سے آخر بان کے معنی کیا ہے کہ دکان اور کاروبار میں جا کر اس میں اللہ کے حکموں کو پورا کرو اور اللہ کے نبی کے طریقے پر اپنے کاروبار کو کرو تو یہ تمہاری آخر کے بننے کا ذریعہ ہے ایسے ہر چیز زندگی سے آخر بنا کیا مطلب اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی کو اپنی بدمانی نہ گزارو بلکہ اللہ کی مان کر چل کر اپنی آخر بناؤ ہر وقت ہر چیز اور اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اپنی ہر زندگی کا ہر عمل اللہ کی عبادت اطاعت میں گزارنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلی بات جو انسانوں کو نبیوں کے ذریعے دی ہے وہ ایمان ہے ایمان کہ اپنے ایمان کو بناؤ ہمیشہ ایک بات کا دیکھو انسان کے دل میں جو بات آتی ہے اس کو کرتا ہے یہ دل میں دل میں جس کی عظمت ہوگی اس کی بات تو مانے گا ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان اللہ والوں کے دل میں عزمت ہوتی ہے تو ان کی ہر بات کو سنتے قبول کرتے ایمان کے معنی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بڑائی اور ان کی محبت کو دل میں اتارنا ایمان خراب ہے اور ان کے سوا جو لوگ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے جن کے پاس اللہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے ان کی عظمت کو اور ان کی بڑائی کو اور ان کی ان کی محبت کو دل سے نکالنا ہاں اسی لیے اللہ کے بہ السلام نے اپنی امت کو ایک بات فرما دی ناتا آتن مخلوقی فی معصیت الخالق کہ اللہ کی اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی چاہے ماں باپ ہوں چاہے بھائی بہن ہو چاہے حاکم ہو چاہے کوئی بھی ہو ہاں اطاعت ایک اللہ اللہ کے رسول کی کی جائے گی ہاں اور جو لوگ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بارے میں ہمیں کہیں گے ہماری رہبری ان کی بات میں رہیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو یہاں تک کہ خلفہ راشدین جن کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جن کا مقام امت میں جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں ہاں۔ وہ اپنی اپنے زمانے میں اور امت کے سامنے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جب تک ہم تمہیں اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کہیں ہماری اطاعت کرنا اور جب ہم اللہ اللہ کے رسول کے خلاف کسی کی کوئی بات کہیں تو اس کی اطاعت نہ کرنا ہاں اس لیے ماں باپ کی بات نہیں ہمیں ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے کہ کس میں اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں اور اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف جو بات ہمیں کہیں گے ہم پر یہ کہ ہم کی بات مانیں نہ ماں باپ کی مانیں گے نہ استاد کی مانیں گے نہ کوئی ہمارا شیخ ہے تو اس کی بھی نہیں مانیں گے ہم ہاں اللہ کے نبی نے بات صاف ہوگا دیتا مخلوق اس بات سے دکھا اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں دی جائے گی ایمان اسی کا نام ہے کہ ایمان کے معنی ہے دل میں ایک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا ہو جائے جو محبت ہمیں اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت پر ڈال دے ہاں جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے محبوب کی محبوب کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا ہوں ان محبہ بھی مئی میں ہوتا بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا بردار ہوتا ہے ہاں، محبت اور اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صاحب کی طرف سے ہر فرد امت سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی اللہ کے رسول کی اور اللہ کے دین کی محبت تمہارے ماں باپ تمہارے بال بچے تمہاری بھائی بہن تمہارا خاندان تمہارا کاروبار تمہاری کھیتی باڑیاں اور تمہاری اپنی ہر چیز پر ان کی محبت غالب ہو ہاں۔ اس کا مطالبہ ہے اللہ کے پیارے نبی نے بات کو فرمایا ہے لائیو میں لو احاط کو حتٰ اکون احب بہن میم والد ہی وہ ولد ہی ورنہ کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا اور مومن ایک عامل نہیں قرار دیا جائے گا جب تک اس کے دل میں میری محبت ہے یعنی اللہ کے نبی کی محبت جب تک وہ اس کے دل میں اپنی اپنی ذات سے اپنے ماں باپ سے اپنے آپ اولاد سے اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ان سب سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ ہو تم میں سے کوئی ایک بھی ایماندار نہیں ہوگا قرار دیا نہیں جائے گا حتیٰ اکونا یہاں تک کہ میں اللہ کے فرما رہے حتیٰ اکونا یہاں تک کہ میں احب بائی نہیں سب سے زیادہ محبت بیوی اس کے دل میں نہ ہو جائے اپنی ذات سے اپنے ماں باپ سے اپنے بھائی بہنوں سے کونا آپ بہنے ہی نیو والے بھی وہ والے بھی کون نہ سک بھائی اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ایمان ہے اور اس کلمے پر محنت کرتے کرتے اپنے دل کی حالت کو بدلنا ہے دل کی حالت بدلنے کے معنی ہے دل میں بیوی کی بچوں کی ماں باپ کی اولاد کی خاندان کی زمین جاگیرداری کی دنیا کی محبت جو زیادہ اندر ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنی جی چاہی زندگی گزارتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں نمازیں چھوڑتے ہیں ہاں رات کو بیوی کے پہلو میں سوتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں یہ سب کیوں ہوتا ہے دل میں ان چیزوں کی محبت ہے کلمہ پہلے دن آدمی کو کہتا ہے لا الہ لا محبوب لا محبوب لا لا باب لا لا, لا لا رزاق رب پہلے دن سے کہ نفی کرو کسی کی محبت نہیں ہاں، کس کوئی رزاق نہیں کوئی ہماری ضرورت پوری کرنے والا نہیں کوئی ہماری حفاظت کرنے والا نہیں ہے ہاں، کوئی ہماری ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ مگر ایک اللہ رب العزت ہی میرا میرا الہ ہے میرا معبود ہے میرا رزاق ہے میرا رب ہے میری حفاظت کرنے والا ہے عزت دینے والا ہے ذمہ دینے والا ہے ایک ہی اللہ وہ لا شریک شریف ہے محمد رسول اللہ اللہ کا نام مجھے عزت کب دے گا میری دنیا کے مسائل حل کب کرے گا جب میں اپنی زندگی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ گزاروں گا آپ کے اطاعت اس لیے بھائی میں ہو حضرت صاحبہ رضی اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کلمے پر محنت کر کے اپنے دل کے اندر کے بھیتر اس یقین پہنچا رہا ہمارے جیسا الٹا یقین ان کا نہیں تھا آج کا مسلمان کیا کہتا ہے اللہ ہی پالنے والا ہے اللہ ہی رزاق ہے اللہ ہی رب ہے اللہ ہی حافظ کی کرنے والا ہے اتنا ہی نہیں کہتا ہو اللہ کرنے والا ہے مگر لاتا ہے سر پالنے والا اللہ ہے مگر مگر کیا مانے مگر کے بعد کیا ہے حفاظت کرنے والا اللہ ہے مگر مگر کے بعد کیا ہے تو مگر کے بعد جو ہے اصل ہے پہلے جو کا اصل نہیں ان باتوں میں آ رہی ہے تمہارے سر کوئی کہے گھر کا سودا مگر اب کیا کہو گے تم مگر کے بعد کیا میری بات سمجھ آ رہی آپ کے دیکھو میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں میں اپنے لیے بیٹھا ہوں میں اپنی بھی جی بیٹھا ہوں کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سوچئے کہ میرے ایمان کا حال کیا ہے سودا کہنے کرنے والا سودا طے کر کے اگر مگر نہیں بولے گا تو طے ہے لیکن سودا کرنے کے بعد کیا مگر اب تمہارا دماغ چکرائے گا بیوی تم سے کہے مجھے آپ سے محبت ہے مگر آنکھیں لال ہو جائیں گی میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں یہ اسے سوچیے آپ اس ایمان پر ہم بہت ناز کر رہے ہیں میں تو مسلمان ہوں کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں مسلمان اپنے کو کس بنیاد پر ایمان والا کہہ رہا تھا اپنے آپ کو جیب میں بچوں کے کھیلنے کی سو سو کی نوٹیں ہیں اور کہتے میں تو مالدار ہوں کس بنیاد پر ان کھوٹی نوٹوں پر ان کھوٹے دعووں پر نہیں جبکہ قرآن نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ تم ایسا ایمان بناؤ لاؤ جو ایمان میرے نبی کے صحابہ کے پاس تھا وہی رقی رو آ جب ان سے کہا جاتا ہے وہ ایمان لاؤ جو ایمان میرے نبی کے صحابہ کے پاس تھا اس ایمان کا مطالبہ ہے اب ہم ایمان کو سوچتے نبی علیہ صاحب السلام نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو شرما میٹر دیا کہ دیکھ ایمان کا شرما میٹر یہ ہے اس کے اعتماد اپنے ایمان کو جانچ اللہ کے پہ نبی علیہ صاحب السلام کا فرمان ہے اور ایمان ہو ماں وقار فل پھر کل بھی وہ سب کا کہ ایمان ایمان کی جگہ دل ہے جب دل میں ایمان پہنچ جاتا ہے اور پھر اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کے امان اس ایمان کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایمان والا ہے دل میں اللہ کی محبت ہو دل میں اللہ کے کی نبی کی محبت ہو اور آج بھی انسان اللہ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے یہ دعوی محبت ہے جھوٹا دعویٰ ہے اللہ کیا مقبول نہیں ہے ایمان کے بارے میں فکر کرنا ہوگا کہ تم میں سے کوئی ایماندار وہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان اگر اتر جائے گا تو اس کے آنکھ کان ہاتھ پیر اس سے جو کچھ بھی کرے گا وہ اس کے ایمان کے مطابق ہوگا ایمان کے خلاف نہیں ہوگا ہم اور آدمی تو آدمی کے کرتوت کی بنیاد پر ایماندار بےمان کہتے ہیں ایک آدمی کتنے فرشتہ بن کے اور کتنے سفید کپڑے پہن کر اور لمبے کپڑے پہن کر آئے لیکن اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے جھوٹ بولتا ہے لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو معاملہ صحیح نہیں کرتا تو آپ کیا کہو کہ اس کے وہ فرشتہ سفر دیکھ کر دھوکے مت رہے تو پکا بےمان ہے آپ اسے بےمان کہو گے مسلمان اللہ کا فریض ہے نماز چھوڑ کر پھر اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہو جس نماز کا مقام دین میں سب سے اونچا اور بلند اور جو سب سے پہلا خدا کا حکم وہ زمین پر ایمان والوں کے لیے اتارا گیا اور جس نماز کو اللہ نے اپنے حبیب علیہ صاحب السلام کو زمینوں سے اٹھا کر اپنے عرش کے پاس بلایا اور اس نماز کی حکم کو اللہ کے پہ نبی کو بڑا اعراض اللہ نے دیا اور فرمایا جاؤ اپنی امت کو میری اس نماز کے حکم کو دو جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ نماز تو مومن کی معراج ہے نماز تو مومن کی معراج ہے جس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن پاک میں وہ امر جو قبی تھی وقت ابھی آ رہی ہے نہ کا رسخا نہ ہمرسوں کو وہ لاکھ مدرسہ خواب کر اپنے بال بچوں گھر والوں کو آپ نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز کے پابندی کیجیے ہم آپ کو روزی کمانا نہیں چاہتے روزی تو ہم دیں گے یہ نماز پر روزی کا مدار ہے یہ مسلمان کا بچہ اپنے بازاروں میں بیٹھ بیٹھ کر خدا کا فریض نماز چھوڑ کر اللہ سے روزی مانگ کر کیسے ملے گی اس کو وہ تنگیوں سے کیسے نکل سکتا ہے نماز ہے پہلا فریضہ ہے زمین پر آسمان سے جو پہلا فریضہ اللہ کا حکم آیا ہے وہ میرے دوسرے نماز کا حکم آیا ہے جس نماز کے بارے میں اللہ کے پیر نبی علیہ السلاط وسلام نے فرمایا ہو کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کے حساب کتاب میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اگر نماز ٹھیک ٹھیک قابل قبول نکل آئی تو باقی سب اعمال اللہ قبول کر لے گا مقبول رہ جاؤ اور نماز اگر قابل قبول نہیں ہے تو انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اور آج بھی حج پڑھنے جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے کہ جو اللہ کا قابل قبول نہ ہو پانی جا رہا ہے کیا ہوا کئی بات فرماتے ہیں جس کی ایک نماز بھی قضا ہو گئی اور ایک نماز بھی چھوٹ گئی اس کا بھاری نقصان اتنا بھاری نقصان ہے کہ گویا اس کی دنیا پوری ڈٹ گئی اس کی آگ اولاد اس کے ہاتھ سے ڈٹ گئی وہ اکیلا کھڑا ہو گیا اس دنیا کے پانچ تکوں کے لیے نماز چھوڑتا ہے نماز اس لیے بھائی میں ہو اپنے ایمان پر محنت کر کے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ایمان ہمیں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے ایمان ہمارے آپ کے پاس اس وقت ایمان ہے وہ ایمان مسلمان کے گھر میں اللہ نے ہمیں جنم دیا ہے جس کی بنیاد پر ایمان کا اتنا درجہ ہمارے پاس موجود ہے جو ایمان ہمیں شرک سے بچا رہا ہے پتھروں کے سامنے درختوں کے سامنے مخلوق کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے اس کے سامنے اپنے آپ کو ذریع کرنے سے وہ ایمان ہمیں بچا رہا ہے اب آج ہمارے چھوٹے بچے سے بھی اگر کوئی کہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ نہیں جوڑے گا یہ ایمان موجود ہے یہ ایمان ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی بنیاد پر ملا ہے اور پہلے دن سے اس ایمان کو ہمارے کانوں کے لیے ڈالا گیا ہے کہ جب بچہ تمہارے گھر پیدا ہو اس بچے کے داہنے کان میں اذان کا ہو کان میں اقامت کا ہو دونوں کانوں کے ذریعے اللہ اکبر اللہ اکبر اشحد اللہ اللہ اشحد اللہ محمد رسول اللہ یہ اذان کے الفاظ کے ذریعے دل کے اندر اس کا بیج ڈالا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے کیسا کسی کو شریک نہیں کرتا لیکن ایمان کا وہ درجہ جو ایمان ہمیں اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے اور جو ایمان ہمیں حرام سے بچا دے جھوٹ سے دھوکے سے فروغ سے مکاری سے رشوت سے ظلم کرنے سے خدا کی نافرمانی کرنے سے جو ایمان ہمیں روک دے وہ ایمان محنت سے بنتا ہے اور جب وہ ایمان دل میں آ جاتا ہے تو اس ایمان کے بعد آدمی کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے بلکہ دین پر اور نبی کی سنت پر عمل کرنے میں اسے لطف اور مزہ آتا ہے ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے جب وہ ایمان کلمہ دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اسے ایک ول پاور طاقت ملتی ہے جو طاقت اسے ہوتا کہ غیر کے ڈر سے ہٹا کر ایک اللہ کا ڈر اس کے میں پیدا ہو جاتا ہے اور جو ول پاور اسے سفر میں حضر میں جس پوزیشن میں جہاں بھی ہوگا اللہ کے حکم پر اسے وہ ول پاور کھڑا کر دے گا پھر ڈرے گا نہیں ہے پھر گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے پھر کسی کا حرام کا مال لاکھوں کروڑوں کا دیا ہے لاکھوں کروڑوں کے مال کو واپس کر دینا آسان ہے کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے پھر اگر یہ بادشاہ کی کرسی پہ جا کے بیٹھا ہوگا وہاں جا کر بھی اللہ کا ڈر دل میں آ چکا ہے وہاں بیٹھ کر بھی ظلم نہیں کر سکتا ایمان کی طاقت بڑی طاقت ہے ہاں اس میں بھائی میں عزیز ہو آج ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں ایک اللہ کا ڈر آ جائے اللہ کی بڑائی اور عظمت آ جائے اللہ کی بڑائی اور عظمت اتنی دن میں آ جائے کہ کوئی بھی مسئلے میں ہم کسی ایک مخلوق کی طرف جائیں ایک اللہ کی دربار میں آئے کہ میرا ایک اللہ ہے بڑا ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی سے مانگوں گا میں تو ہاں اور یہ اللہ نے محنت کر کے اپنے اندر وہ طاقت پیدا کی تھی ان کے دنوں سے خدا کے غیر کا خوف نکل گیا اور ایک اللہ شریک الہو کا خوف دل میں آ گیا جس کی بنیاد پر وہ کسی مخلوق سے رہتے نہیں تھے ایک اللہ کا ڈر تھا اور جب وہ ایک اللہ کا ڈر دل میں دل میں آ گیا تھا اس ایک اللہ کے ڈر میں خدا کے غیر کا ڈر ان کے دلوں سے نکال دیا تھا وہ دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتار چکے تھے کہ مسئلہ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہ اندر دل کی گہرائی میں اس بات کو اتار چکے تھے کہ میری میری ایک ایک پیسے سے لے کر لاکھوں کی ضرورت کا ضرورت کا مالک ایک اللہ ہے وہی سے پوری ہوتی حاضر علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزہ دلی میں ہے ان کے زمانے میں بادشاہ کا ایک دستور تھا کہ بادشاہ کی برسی اس کے پیدائش کے دن لوگ اس کو سلام اور آداب کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور اس کے لیے حکم تھا سب کو آداب خاجے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم تو لارے نہیں جاتے تھے اللہ والے اپنے جو کام ہے لیکن حاصل ہر ایک کے ہوتے ہیں اس زمانے کے جو علماء سے بدنام لوگ ان کو حضرت خواجہ صاحب سے حسد تھا اور وہ بادشاہ کے قریب رہتے تھے انہوں نے بادشاہ کے کام میں بات بھری چلیے خواجہ نظام الدین جو ہے وہ آپ کی بنسیوں پر سراب آپ کو آدابت کرنے آتے نہیں ہیں اب بادشاہ کے دربار کے لوگ خواجہ صاحب سے مرید بھی تھے ان کے پاس آتے تھے ان کی مرضی سناتے تھے بادشاہ نے جب اس کی برسی کا دن آیا خواجہ خاجہ حضرت علیہ کے پاس پیغام بھیجا خواجہ صاحب گئے نہیں اس کو ٹیسٹ آیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے ٹیسٹ میں آ کر خواجہ جاؤدین کے دربار میں حضرت کے پاس اس کے دربارے جتنے جاتے تھے وزیر وغیرہ جو بھی ان سب کو منع کر دیا جائے اور انہیں کچھ تحفہ نہ دے خواجہ کو خواجہ کو بادشاہ کو یہ یہ گمان تھا کہ میرے درباری خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں ہدیہ دیتے ہیں اس پر خواجہ صاحب کا لنگر چلتا ہے خواجہ کا لنگر چلتا تھا لوگ کھانے جاتے تھے یہاں تک کہ بادشاہ کے جو شہزادے تھے وہ بھی خالی صاحب سے محبت کی تعلق تھا وہ کھانے جاتے تھے اب اس نے اپنی درباری کو منع کر دیا خواجہ صاحب کو پتا چلا کہ بادشاہ نے یہ آڈر جاری کیا ہے کہ کوئی بھی خواجہ صاحب کے یہاں پہنچے نہیں اور ان کو کچھ بھی ہڈیاں تحفہ دے رہی خارج سمجھ گئے کہ نادان آدمی ہے وہ سمجھ رہا ہے اس کے درباری میرے یہاں آتے ہیں اور اس کی ان کے عطا سے میرا لنگر چلتا ہے خاجر صاحب نے لنگر کا جو ذمہ دار اس کو بلایا بلا کے پوچھا لنگر کھانے میں کتنا روزانہ پکتا ہے سوا سے اتنا پکتا ہے کہ آج سے ڈبل کر لو آج سے ڈبل پکاؤ کھلاؤ اللہ والے لینا جانتے جانتے اللہ سے آج تم کو تو مخلوق سے لینا بھی نہیں آتا ہاں۔ اللہ سے لینے تھے کوئی ڈر کی بات نہیں ہو كیار نبی یہ بات ہماری حدیث میں ہے کہ جس دل سے جس مخلوق کا ڈر نکل جائے گا جس دل سے جس مخلوق کا ڈر نکل جائے گا وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ارے بات سمجھ آ رہی ہے نہیں اللہ نے سمجھا دے آج ہمارے دن میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے اس لیے ہزاروں کا ڈر دن میں آ گیا ہے اللہ کا ڈر روشنی ہے اللہ کا ڈر روشنی ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر یہ ظلمت اور اندھیرا ہے اندھیرا روشنی کو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی اس لیے عزیز محنت کی ضرورت ہے دل ایمان کی جگہ ہے اور دل اندر ہے دل میں جانے کے راستے اللہ نے یہ چار راستے بنائے آنکھ کان زبان دماغ ان چار راستوں سے دل میں بات اترتی ہے آنکھ جس مخلوق کو جس حیثیت سے دیکھتی ہے زبان وہی بولتی ہے زبان جو بولتی ہے کان وہی سنتے ہیں اور کان جو سنتے دماغ وہی سوچتا ہے اور وہی چیز دن میں آتی ہے آنکھ ہے آنکھ بلی کو دیکھتی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا ماں باپ اپنے بچوں کو بچپنے سے یہی بات کہتے ہیں بیٹا بلی کچھ نہیں سکتی اور اس کو اس کے ساتھ اس کے سامنے ماں باپ اس بلی کو پکڑ کے دکھاتے ہیں یہاں تک اس بچے کے دل سے بلی کا ڈر نکل جاتا ہے اور وہی ماں باپ ان سے کہتے ہیں بیٹا شیر جو ہے نا وہ پھاڑ کھاتا ہے پھاڑ کھاتا ہے وہ شیر کے قریب نہیں جانا مگر تمہیں وہ پھاڑ کھائے گا اب یہ سنتے سنتے اس بچے کے دل میں کیا شیر کا ڈر آ گیا ہے اب آپ دیکھیے شیر وہ ہے بہت دور آنکھ شیر زبان کہتی ہے شیر کان سنتا ہے شیر دماغ سوچتا ہے پھاڑ کھائے گا رستہ لیتا آدمی میری بات سمجھ میں آئی آپ کے انسان ہے یہی انسان وزیر کی شکل میں ہے یہی انسان جاؤ دینے والے کی شکل میں ہے یہی انسان پیون ہے ایک پیون ہے ایک نیچی پر کا میرے دوستوں پیسہ گھروں میں جا جا کے لانے والا ہے ایک پولیس ہے یہ سب کا لباس خاکی ہے خالی بات جانتے ہے سر سب کو کی سب کے دو آنکھیں کان ہے ایک سارے سب کا ہے لیکن آنکھ آنکھ نے ہر ایک ایک ایسے دے رکھی ہے پولیس اب جہاں پولیس کا نام آیا دل ایک دم ڈرتا ہے کہ کیا پتا نہیں کیا نیا ہے اب کسی نے کہا پولیس اور دوسرے کہا پولیس نہیں ہے یہ تو وہ منسپل کا وہ ہے اچھا اب وہ دل دل سے نکل گیا انسان ہے دو ہاتھ دو پیر والا ہے آپ اسے جس ایسے جو دیکھتی ہے وہی چیز دل میں ارے بولو اندر اترتی ہے آپ دیکھے گی زبان بولے گی کان سنیں گے دماغ سوچے گا اور دل میں وہ بات اترے گی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت سما کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی آنکھ کو ایمانی آنکھ بناؤ اللہ کے راستے نکل کر اپنی آنکھ کو ایمان کی نظر بناؤ یہ ایمانی نگاہ اس میں آئے کیا مطلب ایمانی نگاہ یہ ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ پیدا ہوا ہے مٹی سے پیدا ہوا ہے اللہ نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور یہ تمام مخلوق جیسے اپنے پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہے یہ نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے اس نگاہ سے دیکھو چاہے وہ مال ہو سونے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں چاندی کے ٹکڑے ہوں چاہے کچھ بھی ہو یہ انسان ہے مٹی سے بنا ہے نفا نقصان پہنچانے میں اللہ کا محتاج ہے کیا کوئی بھی ہوگی یہ مال ہے مال ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے یہ نفع نقصان پہنچانے میں ضرورتوں کو پورا کرنے میں اللہ کا محتاج ہے میں یہ نفع پہنچا سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے یہ دنیا کے تمام اسباب ہیں یہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اور اللہ نے اپنے نبی کے اس بات کی خبر دی ہے یہ اسباب ارباب نہیں ہے اور یہ اسباب اپنے وجود میں اپنے پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج ہے اور یہ زفا نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کے محتاج ہے یہ با اختیار نہیں ہے کوئی با اختیار نہیں کوئی بات کوئی ہاتھ کی بھی بات اختیار نہیں ہے اسے کوئی اختیار نہیں ہے پولیس والا وارنٹ لے کر پکڑنے جا رہا کسی کو اور راستے میں اللہ تعالیٰ شامل اگر اس کو پکڑنے نہ دے تو وہی ٹھوکر خالی گرتا ہے وہ محدود پکڑنے کیا جائے گا وہ خود جگہ چلا جاتا ہے وہ کیا نہیں ہے اختیار ایک اللہ کو ہے وہی زندگی بنانے والا ہے وہی زندگی اجاڑنے والا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی شاہوں نے اپنے بندوں کو یہ بات فرمائی اللہ لہ خال کو علام اے میرے بندو کان کھول کر سن لو یہ پوری کائنات کی ہر چیز یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی نے بنایا ہے اور یہ بھی یاد رکھو اس پوری کائنات پر کنٹرول بھی ایک اللہ کا ہے ارے کنٹرول کس کا ہے بولو تو صحیح ٹھنڈی سے کنٹرول کس کا ہے کس کا ہے کون بڑھاتا ہے کون گھٹا دیتا ہے نہیں کرتا بادلوں کے کنٹرول کس کا ہے نہیں کا ہے موسم اب بہت اچھا چھائے ہیں اور میں تو دن بھر سے سوچتا ابھی ایک کرتا بھی سوچتا کہے کیا ان باتوں میں کنٹرول اس کا ہے وہ برستے کو کہیں گے تو برسیں گے اور وہ کہیں گے رکے تو رکے ہوں گے چاہے کتنا ہی تو سوچ اور وہ حکم کریں گے تم ان کے لیے وبال اور عذاب بن جاؤ تو یہ بارش برستے برستے میرے دوستوں خوشحالی تو کیا لائے گی تباہی لائے گی اس کا ہے زمین پر اس کا کنٹرول ہے چاہے تم ہائی بریڈ ہو اور چاہے کہیں سے کھا دلا کے ڈال دو لیکن اگر وہاں سے تم زمین کو ہے دیکھ دانا کھا جا اور اس کو باہر مت لا تو کہتے ہمارا بیج بیکار ہو گیا بیکار نہیں ہوا ہے بیکار کیا گیا ہے وہ تو اچھا ہی تھا اوپر سے ہو رہے ہیں خبردار زمین پہ کنڈول دکان تیرے ہاتھ میں ہے روزی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے نہ تیری دکان میں ہے روزی وہاں سے آسمانوں پر تیری روزی ہے اور وہیں سے روزی سپلائی ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ شانو تیری دکان میں تجھے اجاڑنا چاہے تو تو دکان کاروبار کرتے کرتے کنگال ہوتا ہے اللہ کا رشانو تیری دکان کے ذریعے تجھے آگے بڑھانا چاہے تو تو دکان کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے مسئلہ تیری دکان کا نہیں ہے مسئلہ ایک اللہ واحد اللہ شریف کا لہو ہے پوری کائنات پر وہی کنٹرول اس کا ہے اس اللہ کو راضی کر لے گا تیری زندگی بن جائے گی اور اس اللہ کو ناراض کرے گا تو تو ملک کا بادشاہ بن کر بھی برباد ہو جائے گا بچہ وہاں سے ہے اولاد دینا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اولاد دینا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ہاں وہ جسے چاہے لڑکیاں دے جسے چاہے لڑکے دے جسے چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے اور جسے چاہے کسی ایک کو ایک بھی نہ دے زندگی میں دعا کر کرتے کم جائے ہی نہیں زندگی بھر دوا کرتے کرتے زندگی پوری ہو جاتی ہے حضرت کی تمنا دلی میں رہ جاتی ہے کیا وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے بات ہاں دوا میں شفا نہیں اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے شفا وہاں سے ہے ہاں اگر شفا ان ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہوتی اور شفا ان دوائیوں میں ہوتی تو میرے دوستوں کو مرتا نہیں لیکن جتنے مرتے دوا پیتے پیتے مرتے ہیں اور جتنے دنیا ہمارے ہائی کوالٹی کے ہوتے ہیں ہائی وہ ہائی ڈاکٹروں کے پاس جا کے مرتے ہیں امریکہ میں جا کے مرتے ہیں تو ہے کیا میں ہے ہی نہیں مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے صاحب کے سامنے نمود کے سامنے بات کر گی تھی جو نمود میرے دوستوں رم ہونے کا دعوے دار تھا آج بھی بہت سے بہت سے نادان دعوے دار ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم سے ہوگا ہم کریں گے ہوگا جا کے پیشہ کرنے میں خدا کا مساج ہے اللہ اگر تیری تیری پیشاب روک دے تو تجھے کوئی پیشاب نہیں کر سکتا اپنی حیثیت کو اپنے اوقات کو نہ بھول اپنے اوقات کو نہ بھول کل کا تو میری کا نسخہ تھا تجھے اللہ نے اپنی قدرت سے تیری ماں کے رحم میں تجھے بنایا اور بنا کر تجھے جان دی اور جان دے کر تجھے دنیا میں اللہ لایا ہے اگر اللہ تجھے ماں کے پیٹ میں مارنا چاہتے تو مار سکتا تھا بلایا تجھے اور اس تجھے اسے دنیا میں تجھے بلا کر لا کر تجھے پرویش خلا اللہ کی ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے تو سانس میں اللہ کا ہوتا ہے اگر اللہ تیرا سانس روک دے تو سانس نہیں مل تیرا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایک اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کس کے ہاتھ میں ارے وہ لوگ سب تاکہ اندر اترے یہ نہیں بولتے آ جاؤ آگے سب بولتے ہیں اس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں یہ کرو نہیں کرے گا تم کچھ بھی نہیں ہونے کا وہی ہوگا جو اوپر کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا ہاں ان دونوں سے اس وقت تک میرے دوست کھیت نہ پکے گی اور میرے دوست یہ ڈرین کا پانی نفا دے گا جب تک اللہ چاہے گا اور جب اللہ نہیں چاہے گا تو خدا پاک کی قسم یہی ڈرین لاکھوں کی بستیوں کو باندھ لے جائے گا مسئلہ وہاں سے ہے مسئلہ وہاں سے ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج سے پہلے تمام نبیوں نے آ کر دنیا کے انسانوں کی حقیقت سمجھائی ہے بادشاہوں کو وزیروں کو حکومت والوں کو جاگیرداروں کو غریبوں کو مالداروں کو سب کو یہ حقیقت سمجھائی ہے تم دھوکے میں ہو یہ جو تم تمہاری آنکھیں جہاں کچھ ہوتی دیکھ رہی ہے یہ دھوکہ ہے دھوکہ ہے ایک اللہ وہ نہ شریف لہول کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی کو مانو اسی کی مانو وہی تمہیں کامیاب کرے گا ہاں وہی گا سب کا سب کی ایک ہی دعوت ہے بادشاہوں کی بادشاہ انہیں عزت نہیں دلائے گی جب تک اللہ انہیں عزت دے گا یہ عزت پائیں گے اور جس وہ خدا کو دلیل کرنا چاہے گا وہ اپنی بادشاہ کے نقشوں میں دلی ہو جائیں گے دھوکا ہے مالدار کو مال مال سے عزت نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب تک اسے عزت دے گا عزت ملے گی ورنہ اس مال کے ہوتے ضرور ہو جائے گا اور اللہ کا ضابطہ قرآن میں یہ ہے اور اللہ عزت اور رسول ہی اور علم و منیم اے میرے ایمان والے بندو اس بات کو سمجھو عزت کا مالک ایک اللہ ہے اور وہ مالک عزت دینے کے لیے اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ عزت تمہیں دے گا تمہارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے عزت کمانے کے کرنا ہے عزت دنیا دنیا کی حکومتوں میں اور مال پیسوں میں ہوتی ہے تو اولیاء اللہ سب کے سب حکومت حاصل کرتے لیکن حکومت تو نہیں لیا دنیا کے مال کو اپنے جیب میں نہیں رکھے انہوں نے تو جانتے تھے عزت ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اللہ عزت دینے کا ضابطہ اس کا یہ ہے کہ جتنا ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے آپ کے طریقوں اور سنتوں زندگی گزاریں گے اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ رب العزت سے ہمارے لیے عزت کرے گا ضابطہ اللہ کا لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے یعنی ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنا یہ مقصد زندگی ہے محمد رسول اللہ یہ طریقہ زندگی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے نبی کے طریقے میں کرنا ہے اللہ کے نبی کے طبی کے خلاف کوئی بھی کام ہوگا مردود ہے مردود ہے کوئی بھی کرے ہر عمل میں ہر کام میں سخاوت میں دواخانہ بنا رہے ہیں اور جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں تین چیزیں ہونی چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے طریقے کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اللہ راضی ہو میں مجھے لوگ شیٹ کہیں کرنا قیامت اللہ کہے گا تو چاہتا ہے شیٹ کا تو شیٹ کہا جا چکا چلو یہاں سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے کوئی بھی عمل نماز پڑھی باقی لوگ مجھے اللہ والا کہے اللہ والا کہا جا چکا چلو یہاں سے تمہارے کچھ نہیں ہے بھائی بیٹھو نا ارے آرام ہوں آرام الٹی دنیا ہمارے یہاں یہ دھوکہ کھا رہی ہے اس لیے بھائی میں عزیز ہے آپ اللہ سے گزارش ہے اس اپنے حال پر رحم کھاؤ خدا پاک کی قسم پرابلم ٹینشن یہ جتنی مصیبتیں ہیں کسی کے ہاتھ میں اس کا دور کرنا نہیں ہے نہ کسی حکومت کے ہاتھ میں ہے نہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے نہ مال پیسوں میں ہے میرے دوستوں یہ پرابلم جہاں سے آئے ہیں وہی پرابلم دور کرے گا تو ہوگا ہاں۔ یہ دھوکہ ہے جیل میں بند کیا حکومت نے اور چھٹکارا چاہتا دوسروں سے نہیں ہوگا انہیں جس نے تجھے جیل میں بند کیا وہ نکالے گا تو نکلے گا وہیں سے کرنا ہوگا تجھے جتنے حالات ہم پر آ رہے ہیں آتے رہتے وہ حالات ایک اللہ وحدہ بہو لا کا لہو کی طرف سے آ رہے ہیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ الامر من السماء سرما زمین پر جو کچھ حالات آتے ہیں وہ ہماری طرف سے آسمانوں کے فیصلوں سے آتے ہیں جہاں سے آیا ہے اسی سے کہو وہی دور کرے گا اور اسے دور کرنے کے لیے اپنے بندوں کے جتنے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں دیکھو اللہ قرآن پاک میں اپنا کا بیان کر رہا ہے ماں میں مصیبت فبی ماں کثرت احدیک و وہ کثیر جو کچھ مصیبتیں تکلیفیں تم پر آ رہی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں اور اللہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے یعنی تمہارے کرتوت کی بنا پر ہے تمہارے آواز تمہارے نام اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کا باقی بن کر زندگی گزارنا یہی مصیبتوں کا سبب ہے بات سمجھ آ رہی ہے زمین کا اللہ نے زمینوں کا مالک بنایا ہے حکومتوں کو حکومت عارضی حکومت ہے سب کی ان عارضی حکومت والوں کو اللہ نے عارضی طور پر حکومت دے رکھی کسی زمین پر ان کا قانون ہے ضابطے ہیں ان قانون اور ضابطے کے ماتحت اس کی ریا میں جو اس کا پابند بن کے چلے گا وہ اس کی حکومت میں راحت سے رہے گا اور اس حکومت کے قوان کی قوانین کی قوانین خلاف ورزی کرتے ہوئے جو زندگی گزارے گا اس کی زمین میں اور اس کے اب بریک لسٹ میں آ چکا ہے تو چاہے اس ملک ملک کا سب سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو راہ سے رہے گا ارے بولو نہیں رہ سکتا تو دنیا کی عارضی حکومتوں کے اندر رہنے والوں کو اس کے عارضی قوانین اس کے اپنے بنائے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر وہ اس زمین میں راہ سے نہیں رہ سکتا تو اس پوری زمینوں آسمان کا مالک کے حقیقی کون ہے ارے بولو ایک اللہ ہے اور اس نے ندیوں کے ذریعے اس دھرتی پر زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے ندیوں کے ذریعے پہنچائے ہیں کہ اس زمین پر میرے ان حکموں کے مطابق اور میرے اس دن کے مطابق زندگی گزارو گے میں تمہاری زندگی بناؤں گا اور اس کی خلاف ورزی کرو گے تو میں تمہاری زندگی اجاروں گا ہے قرآن پاک دستور خدا بندی ہے بھی قرآن پاک کو نہیں پڑھتا اب کے حکومت کے قوانین کو پڑھتا رہتا ہے کیس لڑتا رہتا ہے لیکن جس اللہ کا یہ بندہ ہے اور جس اللہ کی دھرتی پر یہ رہا ہے وہ اللہ کے قوانین کو نہیں پڑھتا کہ اللہ کا قانون کیا ہے اللہ کا ضابطہ کیا ہے مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے اور لوگوں کو اللہ کے ذات کے قوانین کو سمجھانا چاہیے آج مسلمان کا بچہ دنیا بھر کی لوگوں کا سیکھتا ہے لغت کو کیا کہتے انگریزی میں لینگویج لینگویج سیکھتا ہے نہیں سیکھتا تو قرآن پاک کو نہیں سیکھتا عربی زبان کو نہیں سیکھتا جس عربی زبان میں اللہ کا پورا قرآن ہے دستور خدا بندی ہے دنیا کے حکومتوں کے دستور سمجھنے کے لیے انگریزی پڑھتا ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور اس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کے قانون کو اس کے دستور کو نہیں سمجھتا اپنی زندگی کو نہیں پڑتا ایک گاڑی رکھتا ہے مسلمان کا بچہ اس گاڑی کو رکھنے کے لیے جو قوانین حکومت کے ہوتے اس پر عمل کرتا ہی ہے اس کا لائسنس چاہیے تو لائسنس آتا ہے اور اس کے کچھ سیکھنے کے تمام طریقے سیکھتا ہے پھر وہ دیش اور باہر گاڑی لے کے نکلتا ہے اس اللہ کی زمین پر رات دن گزارتا ہے اس اللہ کے احکام کیا ہے اس کو نہیں سمجھتا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نہ اپنے آپ کو اس احکام کا پابند کرنے گزارتا ہے پھر کہتا ہے مسا دعا کرے رہے بہت پریشان ہوں تیری پریشانی کی وجہ تیرے آمول ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی دھرتی پر اللہ سے بغاوت کر کے زندگی گزارنا چاہے تو کرو پتی کا بات نہ ہو یہ تیری نادانی ہے تو چین سے نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے امن آ ذکری بکری صحیح نہ رہو معیشت بن کا جو بھی ہماری اطاعت سے ایرا کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے جینا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے اپنی اولادوں کو پڑھانے سے انکار نہیں کرتے اپنی اولادوں کو پڑھاؤ لیکن پڑھانے کے ساتھ تم اللہ کے بندے ہو انہیں اللہ کی اطاعت کی زندگی سکھاؤ یہ اللہ کے بندے بن کے جیے یہ اللہ کے بندے بن کے جیے ان کے دل میں خوف خدا ہو جو خوف خدا انہیں ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا دے اگر یہ اللہ کی دھرتی پر دیندار بن کے زندگی گزاریں گے اللہ اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا اور یہ اللہ کی دھرتی پر میرے دوستوں ایمانداری کا راستہ چھوڑ کے چلیں گے چاہے یہ وکیل بنے چاہے ڈاکٹر بنے چاہے بڑی سر ڈگری حاصل کر لیں چاہے ایک لاکھ دو لاکھ کی تنخواہیں لیں لیکن ان کی زندگیاں نہیں بنے گی وہی آئے گا ٹینشن ہے پرابلم ہے ٹینشن ہے پرابلم ہے ٹینشن کہاں سے آ کے اوپر سے آیا کیوں کہ کچھ کا نافرمان ہے نماز تو چھوڑ رہا ہے تو نماز چھوڑتا ہے کیوں جھوٹ بولتا ہے تو غلط کا ساتھ دیتا ہے تو خدا کی زمین پر خدا کی مخلوق کو دیے تو مصیبت بنا ہوا ہے ایشو کو ہے راستہ ایک ہی ہے اپنی غلط زندگی سے توبہ کرنا یہ اللہ اللہ کا کرم ہے رام اس کا کہ میرا بندہ کتنی نافرمانی کر لے میری دھرتی پر رہ کر اور کتنی خدا کی ناکام کو چھوڑ دے پھر بھی اگر یہ میرے دربار میں معافی مانگے گا توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا میں اس کو معاف کر دوں گا اپنے آپ کو معاف کرا کر اپنی لائف کو ٹھیک کرو نو اینٹری سے نکلو اینٹری میں آؤ نوئنٹی میں گاڑی چل رہی ہے جب تک نوئنٹی سے نہیں نکلو گے اینٹری وے میں نہیں آؤ گے دل کو چین نہیں ملے گا ہاں پچاس لاکھ کی گاڑی ہے پیٹی پیک گاڑی بیوی بچے سب اور تمام کھانے پینے کے اسباب راحت کی چیزیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی دے کے چل رہے ہیں اور چلتے تو بہت اطمینان سے باتیں کر رہے تھے میاں بیوی ہنستے کودتے جا رہے تھے میاں اور بیوی کی نظر پڑ گئی نو انٹری لکھا ہوگا نو انٹری اور بیوی نے اتنا کہ ارے نو انٹری یہ ہے اب بتا دن میں شرم باقی رہے گا ارے بولو نہیں جب تک نو انٹری کی سے باہر نہیں جاتا وہاں تک بالکل چین نصیب نہیں ہوتا حالانکہ بیوی ساتھ ہے بچے ساتھ ہیں کھانے پینے کی راحت کے اسباب موجود ہے اندر چین اعزاز کے مسلمان اے سی ایسی بنگلہ پن اے ایسی بنگلے کو کیا کرنا تجھے چین نہیں ہے بہت سو ڈاکٹر انجینئر اور گھر میں پریشانی ہے بچے بہت پریشان کرتے ہیں لوگ ڈاکٹر صاحب تو میں نے یہ پتا ہوا ٹیلی فون پہ تو خبر نہیں تیار نہیں بات کی کیا کرنا کیوں اس باپ نے اس ڈاکٹر کو دین نہیں سکھایا ندی والے نکی نہیں سکھائی وہ تو نبی والی زندگی اس کو دکھاتی ہے کہ تیرا باپ تو تیری جنت کا دروازہ ہے ہاں۔ ہے ہمارے ایک دوست تھے ان کے والد جی ڈاکٹر خود ہی ڈاکٹر والد صاحب پر فارج کا دورہ گیا اور دواخانے میں داخل کر دیا دواخانے میں داخل کرنے کے بعد ان کو پیشاب پاخانہ وغیرہ تمام کرانا فجر کی نماز پڑھتا تھا ہمارے جو ڈاکٹر تھا بیچارا فجر کی نماز پڑھ کر والد صاحب کے پاس دواخانے آتا تھا والد صاحب کی پیشاب پاخانے کی تمام ضرورتیں اپنے طور اپنے ہاتھ سے تمام چیزوں کو صفائی وغیرہ کر کے جو دوائیں وغیرہ ان کی صبح کھلا پلا کر پھر ان کا دوسرا بھائی انجینئر تھا وہ آتا تھا باپ کے پاس اور پھر ڈاکٹر اپنے دواخانے میں جاتا تھا اور ایسے بھی دیکھیں ماں باپ نے کمائی کا مال دیا اور مال مال مال ان کے حوالے ہوا اور باپ یا ماں بیمار ہوئے تو میرے دوستوں ان کو دواخانے میں داخل کر دیا اور کرائے کا آدھی رکھ دیا خدمت کے لیے نیند سکھائے گا بچوں کو ماں باپ کا جب احترام خدمت کرنا ہاں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کب آئے گا جب اندر دن آئے گا باتوں سے دن نہیں آئے گا اور باتوں سے سوسائٹی صحیح ہونی چاہیے اور کون کرے گا سوسائٹی صحیح تم بھی تو کرو گے تم صحیح ہو جاؤ سوسائٹی صحیح ہو جائے گی تم صحیح ہو جاؤ ہر آدمی سوسائٹی تو افراد سے بنتی ہے سوسائٹی تو افراد سے بنے گی ہر فرق کی زندگی میں ایمان ہے خوف خدا ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا فکر ہے تو بے تو دوستوں آٹومیٹک سوسائٹی کا ماحول صحیح ہو جائے گا کوئی اس کے کام نہیں اس کی محنت ہے ہر آدمی سے کہا جاتا ہے اپنی ذات سے تو دیندار بن جا ایماندار بن جا تو بندے خدا بن جا تاکہ اللہ تجھے مخلوق کے غلامی سے نجات دے تو اللہ کا بندہ بن اللہ تجھے اوروں کے بندہ بننے سے خدا نکالے گا تجھے اس کی طاقت تیرے ساتھ ہے اس کی مدد تیرے ساتھ ہے اسے نے لکھا ہے جب مسلمان دیندار بن کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالی شان ہو نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور دشمنوں کے دلوں میں اس کا روب ڈال دیتا ہے اور یہ اللہ کا رابطہ اس ملک میں اور یہ اللہ کی محبت ہے اس ملک والوں میں ہاں میں اس لیے بھائی عزیز ہو اپنی ذات سے پہلے بننا ایمان اتنا پیدا کرو جو ایمان رات کے اندھیریوں میں بھی اللہ کی پناہ فرمان سے بچا دے وہ ایمان تمہیں ملک کا صدر بننے کے بعد بھی تمہیں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے تمہیں تا تو خدا خلاف قدم اٹھانے سے روکے جو ایمان تمہیں اندر سے کہ دیکھ آج ان دنیا والوں کی باتوں میں آ کر تو نے اللہ کی نافرمانی کی تو موت کے بعد تجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا چھوڑ کے اس اسکرسی کو اور اللہ کی بندگی میں یہ تیرے جو تیری لائن تیرے دین پر تجھے باقی نہ رکھے اس لائن کو چھوڑ اور اختیار وہ لائن کر جو لائن تجھے دین پر لے آئے اللہ کا بندہ بننے کی زندگی تیرے اندر آئے جس ساسے سے ہاں، اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں میں پڑھنے رکھو جہاں ان کی ایمان کی حفاظت ہو اگر ان کا ایمان خطرے میں پڑ گیا خدا کیا تم پکڑے جاؤ گے اور کھانے پینے کی فکر ہے ہمارا بچہ دنیا میں سکھی رہے تیرا بچہ سکھی رہے گا جب اللہ اس کو سکھی رکھیں گے ہاں اور تیرا بچے کا کھانا پینا تیرے ذمے نہیں ہے وہ تو اللہ کے ذمے ہے یہ اپنی ماں کے ذہن میں جب تھا اس وقت اللہ نے اس اس کی روزی پیدا رکھی ہے کہ آدم کا بچہ دنیا میں جا کر اس کی یہ روزی ہے وہ اپنی روزی کھائے بغیر من نہیں سکتا تیری مقدر تیری ماں کے پیٹ میں دکھا جا چکا تھا غریب بن کر زندگی گزارے گا تو غریب بن کر ہی زندگی گزارتا ہے اور تیرے بچے کے بارے میں اللہ نے اس کی ماں کے رحم لکھ دیا ہے یہ دنیا میں مالدار بند بھی گزارے گا تو باپ کو غربت پہ جا کے مر کر گیا اور اور, اور, اور بچہ مالدار ہے مالداری غریبی کسی کے ہر انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے مالداری اور غریبی ایک اللہ اور شریف رو کے ہاتھ میں اور انسان کی مقدر کی ہے تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے ایمان لا تقدیر پر کہ جو کچھ اچھا برا ہو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور ہونے والا ہوگا ہاں منی صاحب کے مقدر میں اللہ کی طرف سے دیا ہے انہیں جیل میں جانا ہے تو جیل میں جانے کے لیے چوری کرنا ضروری نہیں ہے اور تو میرے دوستوں مولوی صاحب نماز پڑھا کر آتے ہوتے راستے میں دنکا ہو گیا اور دن کے میں دوستوں پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی اسی پکڑ دھکڑ میں مولوی صاحب کے ہاتھ میں چلے گئے اور جان میں چلے جاتے ہیں ہمارے ایک مولوی صاحب جیل میں گئے حفظادات کے موقع پر نو سال جیل میں رہے اور نو سال بچوں کو جیل میں پڑھا کے رہے جیل قیدیوں کو قیدیوں کو پڑھا کرے ان کے ساتھ جو قید جیل میں گئے تھے یہاں تک ایک نوجوان بچہ جیل میں عالم بن کے باہر آیا اس ملک کا بادشاہ شاہ ظفر اپنی ماں کے پیٹ سے لکھا کے آیا تھا کہ اسے جیل میں جانا ہے تو بادشاہ کی کرسی سے اتار میں دس برما کی جیل میں داخل کیے گئے ہو شاہ ظفر کے اشار جو انہوں نے برما کے جیل میں کہو پڑھو کتنا ہے بد نصیب ظفر کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی پورے دیار میں پورے ہندوستان میں برما کی جیل میں جب ہوئے تھے شاہ ظفر اور شاہ ظفر نے جیل میں بات کہی ہے کہ یہ مقدر کی بات تھی جس مقدر کی بات پر میں جیل میں آیا ہوں یا کسی نے کسی نے مجھے گلا نہیں اگر لکھا انہوں نے مجھے کسی گلا نہیں تقدیر کا مسئلہ تھا جس تقدیر کے مسئلے میں میں آیا ہوں حالات کا سلطانہ ڈگارنا میرے پورے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے حالات کو سدھرنے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد آپ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے عالمی پیغام آپ کا ہے من اسلحہ ماں بین اسلح اللہ ماں خلق جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا تو ٹھیک ہو جا تو اپنی ذمہ داری پوری کر تو نیک بن اللہ کا بندہ بن تیرے نکاح میں جس عورت کو تو لایا ہے اپنے بی بنا کر لایا ہے تیرے ذمے ہے اس بیوی کو ایمان سکھا وہ اللہ کی بندی بنے دیندار بنے اس کی کوشش کر اسے اس کے بغل میں ہاتھ ڈال کر بازاروں میں گھومنا چھوڑ اللہ کے غضب کو متوجہ مت کر اسے دیندار بنا اپنی اولاد کو دیندار بنا اللہ کے بندے بنیں گے جب یہ اللہ کے بندے بن گئے دیندار بن گئے اللہ تیرے تمام پرابلم کو سالو کر دے گا پرابلم کا سولوشن یہ ہے خود دیندار بنو اپنے گھر والوں کو دیندار بناؤ جس محلے میں رہتے ہو اس محلے والوں پر رحم کھا کے انہیں دیندار بنانے کی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ شان ہو تمہارے پرابلم سالو کرے گا آپس کی زندگی محبت آئے گی سال ہمدردی کے جذبات آئیں گے ایک دوسرے کے کام آنے کا حوصلہ جذبہ پیدا ہوگا ایک دوسرے کے خوشوں کو معاف کرنے کے جذبے اس دین کے راستے دنوں میں آئیں گے اور میرے دوستوں دنیا کی زندگی ہونا جدت کا نمونہ بنائے گا اور جس دن موت آئے گی اس دن خوشی خوشی اللہ کی ملاقات کے لیے دنیا سے جا الماؤ بجس دوسری موت پہ پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے بلا جائے دین ہے دین اسے لاؤ گھروں میں قسم قسم کی چیزوں کے لانے سے تمہارے گھر میں چین سکون نہیں آئے گا گھروں میں دین لاؤ نماز زندہ کرو ایمانداری لاؤ زندگیوں میں حیا اور شرم اور اخلاق زندگی لاؤ یہ سب چیزیں ایمان کے درخت سے آئے گی جتنا ایمان میں محنت ہوگی اور ایمان میں پختگی آئے گی اتنا میرے دوستوں حیا شرم عفت امانت داری دیانت داری عدم انصاف ایک دوسرے کا کام آنا اپنے آپ کو تقریب میں رکھنا دوسروں کو راحت میں پہنچانا یہ تمام صفات صفات ایمانیہ ہیں اور یہ تمام چیزیں ایمان کے درخت میں آئے گی اس لیے دوستوں یہ تو گھر سے نکلنا ہی اثر ہے گھر بیٹھے بیٹھے دین زندگی میں نہیں آتا ایمان زندگی میں نہیں آتا ایمان کی محنت سے ایمان زندگی میں آتا ہے اور ایمان جب دل میں آتا ہے ایمانداری زندگی میں آتی ہے اور اس کے لیے صحابہ کی زندگی کی تصدیق ہے صحابہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور نبی والی محنت میں اپنی جان مال کو لگاتے تھے جس کے نتیجے میں ان کے اندر ایمان کی وہ طاقت پیدا ہوتی تھی جو انہیں ہر حال میں اللہ کے حکموں پر چلاتا تھا ان آب سے گزارش ہے یہ اجتماع اس لیے نہیں ہے بیٹھو جمع ہو کر کھاؤ پیو بات سنو چڑھ دو نہ اجتماع تبلیغ و دعوت کے اجتماع کے بعد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایمان اور ایمان والی زندگی لانے کی نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ ایک محنت ہے اور ہر ایک کی محنت ہے محنت کے معنی کیا ہے یہ میرے دوستوں یہ ہے مائکروفون جس کے ذریعے دل کی میرے دوستوں اس نے بات اترتی ہے آپ ایک زمانے میں میرے دوستوں کیسٹ اور میرے دوستوں وہ کیسٹ کس میں کے بجاتے ہیں اس کیا کہتے ہیں ٹیپ ریکارڈ ٹیپ ریکارڈ ہوتی ہے اس ٹیپ ریکارڈ میں ایک کیسٹ ہوتی ہے اس کیسٹ میں جو بھرتے ہو وہ باہر وہی آتا ہے اس کیسٹ میں غلط بھرا ہے اور اس غلط بھرے ہوئے کو ختم کرنا ہوتا ہے تو آپ پھر اسی کیسے کے اندر رکھتے ہو اور بھری چیز جو بھرنا وہ بھرتے ہو تو غلط کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور اچھی چیز اندر آ جاتی ہے دل کا حال بھی ایسا ہی ہے یہ سے ہے کروفون ان آنکھوں سے جس چیز کو جس ایسے سے دیکھتے ہو وہ اندر وہ ایسے اندر آئے گی ان کانوں سے جو سنتے ہو وہ اندر آئے گا ان دماغوں کے جیسے جو سوچتے ہوئے اندر آئے گا زبانوں میں جو بولتے ہوئے اندر آئے گا اور آدمی کیا بولتے ہو اللہ اللہ کے رسول کی باتیں بولتے ہو کہ نادانوں کو جن کو پیشاب کرنا نہیں ہے تو ان کی باتیں نقل کرتے ہو یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے فلاں یوں کہتا ہے فلاں یوں کہتا ہے ہے کون وہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے اب اسی کو بول بول کر اندر چیزوں کے تسکرے ہیں یوں ہے یوں ہے ہے یوں کرتا ہے فلاں یوں کرتا ہے مولنے والوں کے دوستوں کمزوریاں بیاں کرتے کرتے اندر ان کی نفر پیدا ہو جاتی ہے ارے میرے بھائی تیرے مسلمان بھائی میں کوئی خوبی نہیں ہے کوئی خوبی نہیں ہے جس خوبی کو تو اپنی میں تذکرہ کرے تو اپنے مسلمان بھائی کی برائیاں کرتا رہتا ہے تجھے اپنی پڑھائی پسند نہیں آتی تیرے دل میں تیرے مسلمان بھائی کی محبت کہاں آئے گی تو نفرتوں کی باتیں کرتا ہے دل میں نفرت آئے گی تو محبت کی باتیں کرے گا محبت آئے گی تو نبی والی باتیں کرے گا تیرے مسلمان بھائی کی زندگی میں نبی والی زندگی آئے گی آئے گی اپنے بچوں کو تو گھوڑا گھڑا سب سمجھاتا ہے اور پڑھ کے سکھاتا ہے اور لے کر دکھاتا ہے تو اپنے بچوں کو گھروں میں اللہ کے نبی کی بات نہیں کہتا نبی اور نبی ارے ساتھ دوستان کی زندگی نہیں بتاتا تو تیرے بچوں کے دلوں میں کہاں آئے گی نبی کی محبت تم سوچ تو صحیح تو نے اپنی بیوی سے شادی کے دن سے لے کر اب تک جبکہ تو پانچ بچوں کا باپ ہو گیا تو نے اپنی بیوی سے نبی کی محبت کی لائن کی باتیں آخر کی باتیں مسلمان کی ذمہ داری کے احساس کی باتیں تو نے کتنی کی پھر تو اپنی دی کی شکایت کرتا ہے کوئی تذکرے نہیں ہے گھروں میں ہے تو دنیا کے خراب ماحول کے تذکرے ہیں اور اسی کی باتیں ہیں وہی ہماری زندگی میں آ رہا ہے اس اس غلط ماحول سے نکل کر جب اللہ کی راہ میں نکلو اپنے لیے نکلو خدا کی قسم اللہ کے دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے دین کی حفاظت میں اکیلا کافی ہے ہماری اپنی ضرورت ہے ہماری اپنی ضرورت ہے موت سے پہلے پہلے زندگی میں دین لا کر اگر موت آئے گی تو مرنے کے بعد کی ابد زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بن جائے گی اور دنیا کی زندگی کو خدا برکت کے طور پر اس دنیا کی زندگی کو بھی خدا بہتر سے بہتر بنا دے گا ہماری ضرورت ہے ہماری والا ضرورت ہے اپنے مانوں کو اتنا نہیں چاہے تم کروڑپتی کے بیٹے بنا کے چھوڑ کے جاؤ گے ان کی زندگی میں دین نہیں ہے خوف خدا نہیں ہے مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے اور خواہشات اور حرام کاریاں اور حرام پر خرچ بخل کرنے کی زندگی ہے میرے بھائیوں یہ تمہاری اولاد مستقبل میں میرے دوستوں اس زندگی حاصل نہیں کر سکتی یہ دنیا بھی ان کے پاس نہیں رہے گی یہ دنیا بھی ان کے پاس رہے گی ان کے بغیر نہیں رہے گی اور تم نے کما کر دے دیا ہے اور صرف زندگی صحیح نہیں بتائی سکھائی نہیں ہے ہمارے مرنے کے بعد اگر یہ بچے گناہوں پر اپنا مال خرچ کریں گے یہ باپ اپنی خبر میں آزاد دیا جائے گا میرے بھائیوں عقل مندی تو یہ ہے میں اپنے بچے کو میرے دوستوں موٹر سائیکل لا کے دینا چاہوں اس سے پہلے اس کو موٹر سائیکل چلانا سکھاؤں موٹر سائیکل چلانا سیکھنے کے بعد اگر میں اس کو موٹر سائیکل دیتا ہوں تو یہ میرا اس کے ساتھ رحم ہے اور موٹر سائیکل سیکھنے سے پہلے اگر میں نے موٹر سائیکل اس کو دی ہے تو یہ میں اس پر رحم نہیں کھا رہا ہوں بلکہ میں اس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں کہ یہ بچہ بغیر سیگے گاڑی لے کے نکلے گا اور کہیں جا کر کسی کو مارے گا یا خود کہیں نہ کہیں گرے گا اس کے ہاتھ پیر ٹوٹیں گے ارے تو کروڑ روپے سے اپنے بچوں کو دے رہا ہے کروڑ روپے دینے سے پہلے اس کو خرچ کرنے کا طریقہ سکھا اسے کہاں خرچ کرنا چاہیے اسے کہاں لگانا چاہیے اپنے بچے کو سکھا بیٹھا ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی کی امتی ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے بیٹے یہ چیز سکھا کر سمجھا کر ہم دنیا سے جائیں گے ہمارے بچے صحیح زندگی گزارتے ہوئے خدا کی مخلوق کے لیے رات کرنے والے نفع پہنچانے ہوں گے ہم قبروں میں سوئے ہوں گے یہ جتنا بھی خیر کے کاموں میں اپنی زندگی گزاریں گے ہمیں اللہ ہماری قبروں میں راحت آرام پہنچائے گا اس لیے سب سے پہلے اپنے کو سمجھا دو خود سنبھلو گے تمہاری اولادیں تمہیں دیکھ کے سمجھے گی خود بے راضی ہو نماز نہیں پڑھتے بچوں کو کہو کہ نماز پڑھو آپ کے کہنے پر کبھی میں دوستوں شرما شریر چلا جائے گا لیکن ایک دن اس کا اندر کا کہے گا نماز اگر اچھے ایک نہیں پڑھتے کو کچھ کرو خوش ہم لوگ یہ بچے سمجھیں گے خود اپنے خاندان کے ساتھ اخلاق زندگی گزارو گے تمہاری اولاد تمہیں اخلاقی زندگی میں دیکھے گی ان کے اندر وہ خود منتقل ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کل والا فطرہ نہیں ہو سال گزا نہیں وہ نہیں وہ نسرا نہیں ہر بچہ اسلامی فطر پر پیدا ہوتا ہے کوئی بھی بچہ کسی کا ہو کسی ملک میں ہو ہر بچہ اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں اس کا ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں ماں باپ کی زندگی ماں باپ کی سوچ ماں باپ کی میرے دوستوں چوبیس گھنٹے کا ماحول یہ اسے بناتا ہے میرے دوست لوگ سوسائٹی کو بڑا کہتے ہیں سوسائٹی تو تیرے گھر سے شروع ہوگی اس کی تیرے بچے کی سوسائٹی تیرے گھر سے شروع ہوتی ہے اس کی ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے باہر کو بعد میں جاتا ہے پانچ سال چھ سال سات سال تیرا بچہ تیرے گھر میں تیری زندگی دیکھتا ہے اس کے ماں باپ کی زندگی دیکھتا ہے جو گھر میں سنتا ہے وہی بنتا ہے اور اس کی زندگی بہدروس ہو جاتی ہے اس لیے اپنے گھر کا ماحول دینی بنانے میں اپنے گھر کا ماحول اخلاقی بنانے میں ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے ہاں ہمارے گھر میں فقیر آتا ہے ہم ان کو دو پیسے دیتے رہتے ہیں فقیروں کو میرے دوستوں ہم گھر میں ہوتے ہیں اور فقیر ہمارے دروازے پر آتا ہے اور بچہ جب فقیر کو دیکھتا ہے وہ دوڑتا گھر میں آتا ہے اما فقیر وہ ہم نے سیکھا ہے کہ ہمارا روزانہ فقیر کو دے رہی ہے ہم بھی دیں بچے ہمارے دیکھیں گے ہمارے ابو اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے اچھے رہ رہے خاندان کے ساتھ کیسی زندگی ان کی ہے اب وہ دعائیں دینے والے ہیں کبھی گالی اس نے سنی نہیں ہے وہ کبھی گالی دینے والا نہیں بن سکتا وہ اچھا میرے دوستوں ہمیں فجر کی نماز میں سویا دیکھے گا اس میں نماز کا جذبہ کب پیدا ہوگا وہ بچہ ہمیں دیکھتا ہے ابا بھائی کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے بہنوں کے ساتھ لڑ رہا ہے دادی اما کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں یہ بچہ ہم سے یہی سیکھے گا اپنے بچوں کی تربیت کرو اپنے بچوں کو اپنی اپنی بہن کے ہاں ہدیہ دینے بھیجو میں نہ جاؤ کے آؤ اپنے بچوں کو اپنے بھائی کے ہاں میرے دوستوں ہدیہ دینے بھیجو وہی کھانا دیا یہ بچے بس پنے سے یہ زندگی سیکھیں گے ایک زندگی ہے ہماری ہماری زندگی عمل سے سمجھ میں آئے گی باتوں سے نہیں اپنے آپ کو زندگی کے میں رنگو دعوت کی تبدیلی کا مقصد یہ ہے ہمارے گھر کا ماحول ایمانی بنے اخلاقی بنے حیا اور شرم عفت اور والا بنے اور ہمارے محلے کے ایک گھر میں خدا زندگی زندہ کر دے ہاں پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ حالات کو درست کرتے ہوئے ہمارے گھروں میں خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے ہم آپس میں محبت میں رہنے والے بنیں گے بہت پسند ہو اللہ کو اللہ کو کوئی انسان پسند نہیں ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچا ہے اللہ کو انسان پسند نہیں ہے جو اپنے بھائی سے تعلقات کو توڑے تعلقات توڑنے والوں سے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے جب تک یہ آپس میں سلح نہ کر لے وہاں تک ان کی دعا کو بھی نہ کی جائے اور نبی نے فرمایا تین دن اگر مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑ کر زندگی گزارتا ہے اور اس حال میں مر گیا تو جان میں جائے رہو کی زندگی آئے گی ایمان کے راستے سے جو تم چاہتے ہو اس بھائی ہو سب طے کرو ان شاء اللہ زندگی میں اس نبی والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اسے تک کرتے رہیں گے ارے کرو گے نبی والی محنت سے نبی والی زندگی آئے گی نبی والے اخلاق آئیں گے نبی والا میرے دوستوں کلچر آئے گا معاشرہ آئے گا نبی والی فکری آئیں گی نبی والی سخاوت آئے گی ہاں نبی والا راتوں کو رونے کا میرے دوست ماحول بنے گا اس نبی والی محنت سے ہوگا دین کی محنت سے دین ملے گا مال کی محنت سے مال ملے گا کی محنت چھٹی ہوئی ہے اس کو زندہ کرنا ہے خوش نصیب ہو اللہ کے بندے جو خود بھی دین کی محنت کرتے ہیں آپ کو کھپا رہے ہوں اور ان کے ذریعے امت میں نبی والی محنت زندہ ہو رہی ہو جس نبی والی محنت کے ذریعے ان کے گھروں میں نبی والا معاشرہ نبی والے اخلاق نبی والی عبادت و زندگی ان کے گھروں میں زندہ ہو رہی ہو ان کی گھر کی عورتیں دوسری عورتوں کو دین دے رہی ہوں ان کے بچے کالج اسکول میں جا کر دوسروں کو اللہ کے نبی والے دین دے رہے ہوں اور ان کی زندگیوں سے دنیا میں دین زندہ ہو رہا ہو خوش خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جن کی جان جن کی مال جن کی طاقت اور قوت اس میں لگے بھائی ہو آپ اللہ سے گزارش ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ یہ کہتا ہے میرا بندہ میری طرف ایک بارش آئے گا میں ایک ہاتھ بڑھوں گا ایک ہاتھ آئے گا دو ہاتھ بڑھوں گا دو ہاتھ آئے چل کر آئے گا دوڑ کر لے لوں گا تو اللہ کی طرف سے اس کا مطالبہ ہے ہم بڑھیں قربانی میں آگے بڑھیں ہاں قربانی میں آگے دین کے لیے بڑھیں دین کے لیے جان مال کھپاؤ آج دین پر نہیں لگ رہی آج دین پر جان مال نہیں لگ رہی مال لگانے والا جان بچاتا ہے جان لگانے والا مال بچاتا ہے حالانکہ جان اور مال یہ چیز دونوں چیزیں اللہ نے دین کے لیے ہے کہ دین پر لگے تاکہ دنیا میں دین زندہ ہو اس لیے آپ سے گزارش ہے اللہ پر بھروسہ کرو اللہ نے بڑے بڑے وعدے دیے ہیں تو ایمان والوں اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا اللہ کے اللہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ ضرور ضرور مدد کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے اللہ کے بھائی نبی نے اپنی زندگی میں دعا مانگی ہے اللہ منصور من نسر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مدد کرے تو اس کی مدد کر نصرت اور مدد صحابہ کی زندگی سے دیکھو صحابہ نے اللہ کے نبی کی نصرت مدد کیسے کی صحابہ نے سب سے پہلے اللہ کے دین کی نصرت اپنی ذات سے کی پھر اپنا مال بھی لگایا نصرت کے بعد یہ ہے اور اللہ کے نبی نے اس امت کو دین کی نصرت کے لیے نقل و حرکت میں ڈالا ہے قرآن اس کو کہہ رہا ہے ہاں، کہ تم تم اپنے آپس میں محنت کر کے ایک جماعت تمہاری اللہ کے راستے میں نفر فی سبیل اختیار کرے تاکہ ان کی زندگیوں میں دین کے سمجھ بوجھ آئے اور ماں کالن منہ مینو نا مین پھرو ایمان والوں پر یہ نہیں کہا جائے تم سب کے سب نکل جاؤ نفرت اختیار کرو اور اللہ کا کیا کریں ماں کالن منہ میں فرو نہ فرو مین کو لے فرق مینو الدين ولينذروا قومهم میں رجعوا لوں لعلهم ضرور قرآن یہ نفر کے اللہ کی تعلیم دے رہا ہے کہ ہر قوم میں ہر بستی میں ہر جماعت میں سے ایک گروہ اللہ راہ میں نکل کر دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کرے اور یہ دین کے سر پیدا کرنے کے بعد واپس اپنی بستی میں جب لوٹے تو وہاں آنے کے بعد اپنی بستی والوں کو انجام کار سے ڈراتے ہوئے اللہ کے دین کی طرف لانے کی محنت کرے اور کب کب تک کرے لال لہم یا ضرور کہ ان کی زندگیوں سے بے دینی ختم ہو کر یہ دینداری کی طرف اللہ کی طرف آئے وہاں تک تم محنت کرتے رہو یہ تمہاری ذمہ داری ہے تھوڑا بھی میت بھی قرآن سمجھا رہا ہے اور باہر کے نقل بھی سمجھا رہا ہے اور دنیا میں دنیا میں چیزوں کو گھر گھر میں داخل کرنے کے لیے نقل و حرکت ہے سب نقل و حرکت کر رہے ہیں ہاں دوائیاں گھر گھر میں پہنچانے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے اپنی سٹ کے دس کے دوائی لے کے جاتا نہیں ہوں روزانہ تم دیکھو کو دوا ڈاکٹر کیا ابھی یہ آیا پھر دوسرا آیا یہ ہماری دوائی ہے گھر گھر میں پہنچانی ہے گھر گھر میں اللہ کا دین پہنچانے کے لیے نبی والی محنت ہے گھر گھر جانا فرد فرد سے ملنا اور ان کے سامنے دین کی بات کو سمجھا یہ جتنی دوائیاں لے کے آتے ہیں وہ آدھا آدھا گھنٹہ تک ڈاکٹر کو سمجھاتے ہیں اس یہ ہماری کمپنی کی بہت اچھی ہے فضائل ہوتے ہیں چیزوں کے فضائل دنیا میں چلائے جا رہے ہیں دنیا میں کمپنیاں بعد میں بنتی ہیں لیکن کمپنیوں میں جب بنایا جانے والا جو چیز ہوتی ہے اس کی اس کی میرے دوستوں یہ ایڈورٹائز پہلے سے ہوتی ہے وہ کہتا ہے کیا یہ کولر جو آج کل چل رہا ہے اس میں گیس زیادہ جل رہا ہے جلدی پکتا نہیں ہے ہم جو بنانے والے ہیں وہ یہ کولر ہے یہ اس میں گیس کم خرچہ ہوگا اس میں دو اس سے آدھے وقت میں چیز پک جاتی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس میں اتنی گارنٹی ہے اتنی اس کی میدوں سے نفے بتائے جاتے ہیں کہ عورتیں انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ کولر کب آئے برابر ہے ارے بولو یہ تمہارے چھوکرے یہ جو چیلنے والی پینٹیں پہن کے آتے ہیں اس کی ایڈوائز بھی کتنی ہوتا پہلے سے اور اچھا پتا نہیں کیا اس میں فائدے کچھ فائدے تو مجھے دکھتے نہیں ہیں یہ تو وہ امریکہ والوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ کپڑے جلدی بدلتے نہیں ہیں ان کو تو مشغولی اتنی ہے کہ کپڑے بدلنے کی فرصت نہیں ہے تو وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جس میں بہت دیر تک بہت دیر تک محل اندر رہے اچھا دکھے ان کے ساتھ ایسا ہے یہ کپڑے پہنے اور نکال پھینکے پھر دوسرے لوگ پھینکے پھینک نیا کر کے ہمارے بچے سمجھتے نہیں اجی بیٹھنے تکلیف اتنی طرح کہ بیٹھنے کرنی پیشاب کرنا تو کھڑے ہوئے کتے کی طرح پیشاب کرو ہوتا ہے میرے دوستوں لیکن اس کے اتنے اس کے اتنے نفے دکھائے گئے ہیں کہ بچے بچے سے سارے سمجھ جانے آ رہے اسی میرے بھائیوں دین اور دینی زندگی لانے کے لیے نبی والی محنت ہے فضائل کی تعلیم گھر گھر میں زندہ ہو آپس میں زندہ ہو جس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں بنی زندگی آئے اخلاق آئے غریب پروری آئے یتیم پروری آئے بیوہ پروری آئے ہاں نبی نے نہیں کہا کہ یتیم خانے کھولو <coughs> نبی نے تو یتیموں کی پرورش کے اتنے فضائے بیان کیے کیا یتیموں کو اپنے گھر میں ٹھکانا دے اگر اس کے ماں باپ نہیں ہے عورتیں ان کو کھلانا سب سخت بن ہیں اللہ کے نبی نے کتنے سردی کی ہیں کہ یتیم کے سر پر محبت سے جو آدمی ہاتھ رکھتا ہے اللہ تعالی شان ہو اس کے اتنے گنا معاف کر دیتے جس نے بال اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں تو اللہ کے بھی سنواتے یتیم کی پرش کرنے والا اور میں دونوں جنت میں ہی ہوں گے کھانے کے نہیں ہوتے باتیں ہیں اسلامی معاشرت میں نہیں ہے اسلامی معاشرت میں تو سب کو اپنانا اور اپنا اپنا کر اس اس کی کی, ضرورتوں کو پورا کرنا اس لیے بھائیوں اب اللہ سے گزارش ہے اللہ کے لیے ہمت کرو ادھر مت دیکھو اپنے حالات کو مت دیکھو تمہارے حالات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اور تمہارے حالات اس وقت تک صحیح نہیں ہوں گے جب تک ہم صحیح نہیں ہوں گے ہماری زندگی اللہ کا دینا ہے ہم اللہ والے بنے کیا بنے بولو اللہ والے جب اللہ والے بن جاؤ گے اللہ تمہارا بن جائے گا تمہاری دنیا بھی آسان کر دے گا مرنا بھی آسان کر دے گا قبر بھی آسان کر دے گا حشر بھی آسان کر دے گا ان سے پار کر کے پھر ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر کے بنا دے گا سب تیار ہو ارے سب تیار ہو جب جانے کا کچھ سوچو گے نا تو شیطان تمہارے سامنے لائے گا دکان یہ کام یہ کام یہ تاریخ اس میں لائے گا تم کیا کہو موت موت موت ابھی مر گیا تو کیا ہوگا میرا یہ سب کام کیا ہوں گے اب میری اس اس, اس, اس غفلت کی زندگی مر گیا میں جب پانچ کی نماز نہیں پڑھتا کہ وقت کی نماز فجر کی میری خزا ہو جاتی ہے اس حال میں مر گیا تو میں میں اللہ کے نبی زندگی گزارنے والا نہیں ہوں پتا نہیں اللہ کے دشمنوں کے طور طریقے کتنے میری زندگی میں آ گئے ہیں جس کو میں فخر کے ساتھ اختیار کیے ہوں اس حال میں میری موت آ گئی تو حالانکہ اللہ کے اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا تقاضا یہ تھا نبی کے طریقوں کی محبت اتنی دل میں آ جائے کہ نبی کے دشمنوں کے طریقوں کی نفرت بھی میں آ جانی چاہیے اس لیے ایک موقع ہے ہر سال اجتماع ہوتا ہے اصل آپ کو اللہ اجتماع میں پہنچاتا ہے اللہ چاہتا ہے میرے بندے اجتماع میں جا کر میرے نبی والی محنت پر کھڑے ہو جائیں اور میرے نبی والی محنت کو اپنی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تاکہ میں ان کی مدد کروں ان کی زندگی بنا دوں اللہ نے بھیجا اس لیے یہاں کے فیصلہ کرو کوئی اپنی زندگی کی ترتیب بدلو اپنے گھروں میں محنت نبی والی محنت داخل کرو فضائی کی کتاب روزانہ نماز کا اہتمام اپنے بچوں کی نماز کی فکر سات سال کا بچہ آپ کا ہے آپ اسے نماز کا پوچھو بیٹا نماز پڑھی تم نے دس سال کا بچہ ہو جائے اس کی نماز کی نگرانی کرو ہاں وہ بچہ تمہارا اسکول جاتا ہے ظہر کی نماز کا وہاں ہوتا ہے آپ یہاں پوچھو بیٹا ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی آپ نے ہاں اپنے بچوں کی تربیت یہ تمام چیزیں میرے دوستوں ہوگی جب تمہارے گھر میں فضائل کی کتاب پڑھ کر روزانہ تم کتاب پڑھ کر سناؤ گے تمہاری بچوں میں تمہارے گھر والوں میں اندر میں دوستوں دین پر چلنے کا حوصلہ جذبہ شوق پیدا ہوگا یہ نمازوں کے پابند بنیں گے یہ قرآن کے جواب کے پابند بنیں گے یہ اللہ کے نبی کی سنتوں کا اہتمام کرنے والے بنیں گے اور انشاءاللہ اس سے اللہ کی برکتیں رحمتیں ہمارے گھروں میں آئیں گی اس لیے میرے بھائیوں آباز سے گزارش یہ ہے اس عظیم محنت کو سمجھنے سیکھنے اس کی پابندی کرنے اور ہدایت کی محنت کر کے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے میرے دوستو اپنے آپ کو تیار کرو اور کل جماعتیں بن کر اللہ گراہ میں نکلنے والی ہیں اللہ کے بھروسے پر اپنی میرے دوستو جو ترتیب بنانی ہے اپنے طور ترتیب بنا کر اللہ کی مدد کے یقین کر کے نکل پڑو گے اللہ انشاءاللہ ہمارا یقین بھی بنائے گا ہمارا تعلق بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ ہماری غربت میں اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کی مدد بھی کرے گا اللہ کے نبی نے اس لیے دعا بتائی ہے کہ جب سفر میں جاؤ تو صبر میں جا کر دعا کرو اللہ صاحب صبر بول خلیمت فی الحال گھر سفر میں جا رہا ہوں تو میرا ساتھی بن جا اور میرے گھر میں میرے قائم مقام تو ہو جا تو اللہ جو اللہ کو قائم مقام کر کے چھوڑ کر جائے گا میرے دوستوں اس کی تو اللہ مدد کرے گا اس لیے آپ ان تمام باتوں کو شیطان کے چکروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرو گے اللہ مدد کرے گا مدد اللہ کی قدم اٹھانے پر ہے قدم اٹھانے پر ہے ہم جو سوچتے ہیں اللہ پہلے مدد کرے میں بعد میں بھی جماعت پہ جاؤں یہ تصویر صحیح نہیں ہے میں اللہ کے راہ میں اللہ کے اعتماد بھروسے پر میں نکلوں گا میرا اللہ میری مدد کرے گا اسی لیے بھائی کھڑے ہو کے پہل کرو چار چار مہینے کے لیے کل میں جا رہی ہیں اللہ کے راہ میں آپ بھی اپنے آپ کو پیش کرو تیار کرو اللہ کے وعدوں میں یقین کرتے طے کرو اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا اللہ آپ سے کام لے گا اور آپ خود انشاءاللہ شاء اللہ دوسروں کو تیار کرنے والے بنو گے یاد رہے دوستوں کھڑے ہو کے پہل کرو جب تک ہمارا یہ مجمع اب تک ماشاءاللہ آپ بہت ہی اہتمام سے بیٹھے ہو جم کر بیٹھے ہو پوری بات آپ نے سنی ہے ابھی میں تو شیطان آپ کو یہاں سے چکر دے گا پیشاب کرنے کا رضو کرنے کا اس چکر میں نہ ہو آپ کو وقت دیا جائے گا ضرورتوں کو پورا کرنے کا ابھی تو آپ کا کام ہی ہے اللہ کے ساتھ ساتھ متوجہ ہو جاؤ اللہ سے دعا کرنا شروع کرو اللہ ہمیں بھی اس پورے مجمعے کو اور تیرے نبی کی امت کو اپنے نبی والی کے لیے قبول فرما دے اور ہمیں تو میں نکلنا آسان فرما دے ہمت نہیں پڑتی دلی جی میں دعا کرو گے بیٹھے رہو گے اللہ تمہیں محتاط محروم نہیں کرے گا بلکہ تمہیں اللہ دروازے گا اور کوئی بھی بیٹھے اس کو بٹھا کر میرے دوستوں ایک تھوڑی دیر کے لیے پورا مہینہ اس بارے میں سوچو کہ اللہ کے راستے کی نبرکت میں میرا وقت کیسے لگے میں اور میرے میرے خاندان اس محنت میں کیسے آئیں اس کے لیے میرے دوستوں آپس میں اچھا سوچ کر ایک دوسرے کو تیار کر کے اپنے آپ کو اس محنت کو سیکھنے کے لیے چار مہینے تیار کر کے اللہ کے راہ میں نکلو اللہ آپ کی بڑی مدد کرے گا اب کھڑے ہو کر پہل کرو چار چار مہینے کے لیے کون کا اللہ کا بندہ اس اجتماع سے کر جانے کے تیار ہے اپنے آپ کو پیش کرو پہل کرو اور کھڑے ہونا شروع کر دو اب کھڑے ہو کر پہل کرنا شروع کر دو دوستوں کون کون تیار ہے اللہ کو فرمایا اور بولے اور کھڑے ہو اور کھڑے ہو ہمت کرو ہمت مردہ تو مدد خدا جو گھر سے تیار ہو کیا ہے وہ بھی تو کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے اپنے